اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ان اہل مدینہ کے لیے ان کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا فرما ان کے سا میں برکت عطا فرما اور ان کے مد میں برکت عطا فرما صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو پچیس